روف الرحيم وإن تغلوا فقل حسب الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم صدق الله العظيم محترم أصحابك الكرام والعزيز طلبة آج کے ہمارے ہمارے اس بیان کے عنوانات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام معیشت نظام ہدایت انبیاء کی ضرورت سب سے کامل نبی اور پھر نبی کی شخصیت تعلیمات جدوجہد اور اثرات کتنے نعمات ہو گئے ڈاکٹر صاحب آٹھ ہو گئے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے پیدا فرمانے سے کروڑوں اربوں سال پہلے سورج سے ایک مادے کا گولہ علیحدہ کر کے اسے پانی اور ہوا ساری چیزوں کا بندوبست کر کے زمین کو بنایا گیا ابھی شری مادہ کی زمین پہلے ڈولتی تھی پھر اس پر پہاڑوں کو گرایا جس سے اس نے قرار پکڑا تو زمین کا نظام بنایا گیا اور اس پر سب سے پہلی آئے جو میں نے پڑھی اس میں فرمایا گیا کہ علم نظر اللہ کے فاتا امم یا کیا میں نے زمین کو تمہارے زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والا نہیں بنایا سوال ہے یعنی یعنی میں نے زمین کو ایسے بنایا ہے کہ تمہارے مردوں اور زندوں کی جو ضروریات ان کو درپیش ہوں گی وہ ساری زمین پوری کرے گی پیدا ہوتے ہی قیامت تک کے آنے والے انسان جتنی آبادی ہو اور ساری زمین انسانوں سے بھر جائے اس کے بارے میں اللہ نے تسلی کی ہوئی ہے کہ نظام معیشت پورا کرے گی بلکہ مرنے کے بعد زمین انسانوں کو چھپا کر اس کے تاثر و بدبو کا خاتمہ کر کے اس کا سب سے بہترین ڈسپوزل اور سب سے بہترین اس کا سنبھالنے کا طریقہ وہ زمین دیتی ہے تو اس زمانے میں انسانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پہلے دن سے اللہ کا عمل ہو گیا ہے زمین کو یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضروریات معاشی پوری کرے گی پہلے زمانے میں لکڑی غلہ کپاس اون کھال چمڑا یہ پانچ چیزیں انسانی ضروریات کو پورا کر رہی تھی کیا کیا اگر میں لکڑی غلہ اور کپاس اون اور کھالے چمڑے تو اگر آج کے دور میں یہی پانچ چیزوں پر دار و مدار ہوتا تو آج نہ اپنے جوتے پہنے ہوئے ہوتے نہ اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے اور نہ آپ کے پاس کھانے کچھ ہوتا لیکن جس بات کے لکڑی ختم ہونے کے زمین نے اپنا سینہ چیر کر کوئلہ انسان کو دکھایا دوسری آج میں نے پڑھی تھی ہمارا چیز آدم السما اللہ آدم السلام کو سب چیزوں کا نام بتایا کو پیش کیا اسماعی فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ وہ نہ بتا سکے تو آدم علیہ صاحب کو صرف یہ نام نہیں بتایا تھا کہ یہ لکڑی ہے اور یہ سروا ہے اور یہ نور ہے اور یہ نام نہیں بتائے تھے بلکہ آدم علیہ السلام کے دماغ میں زمین کے وسائل سے فوائد حاصل کرنے کی استعداد وطیت کر دے گی استعداد ڈالے گی کہ جب وقت بوقت اس پر ضرورت پیش آئے گی یہ غور کرے گا فکر کرے گا سوچے گا پریشان ہوگا نفسیات پر اس کو کہتے سیاست برین اسٹارٹ اسٹارمنگ اس کا دماغ جو ہے وہ سوچے گا وہ اس میں بھولشال آئے گا اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گے زمین میں سینا سیدھا انسان نے تاکہ کافی کوئلہ نکلا وہ ضرورتیں پوری کر رہا تھا ابھی کوئلہ ایندھن کی ضرورت دوائی کی پوری کرنا اس کو ختم نہیں ہوا تھا ختم ہونے کے قریب تھا پیٹرولیم نکلا پیٹرولیم میں تو اس کے ایندھن کی ضرورت اس کے کپڑوں کی ضرورت یہ آپ جو پہنے ہوئے ابھی کپڑے یہ پولیسٹرس میں لگے ہوئے ہیں جو کہ پیٹرولم جیلی سے نکلتا ہے برفدار میری بات کو آپ اور سنیں یہ سامنے والا پلیز اٹینشن پلیز میری تو سائنس کی کلاس ساڑھے ڈھائی سو میڈیکل اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے سمجھے نہیں آپ اس سی کلاس ہے تو آپ میں چھ کرتا ہے تو مجھے جو ہے اس کا اثر آتا ہے اس کا مجھے اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بولتے ہیں آپ جی۔ میں کیا بات کر رہا تھا صاحب یہ آپ جو کپڑے پہنیں گے یہ ہے اس میں جو پیٹرولیم سے نکلا ہوا ہے جات کا غریب سے غریب آدمی پیٹرولیم جلی سے نکلا ہوا جوتا پلاسٹک کا پہنا ہوا ہے اور پہلے وہ ہمارا گاؤں کا زمیندار ہوتا تھا کہہ کیا ہوتا کہ تیس کنال میں خود کاشت کرتا ہوں بڑا مضبوطی سے کہنا کہ بینوں سے آ جائے اور ٹریکٹر میں زمین کو سیر پھاڑ کے رکھتے اتنا غلہ پیدا ہوا کہ امریکہ کو اپنی گندم جو ہے سمندر میں پھینکنی پڑتی ہے اور کوئی تھرڈ ورلڈ کا ملک جو ہے وہ اگر اس کے ساتھ جو چارجز رہ گئے تو ان کو مفت جاتا ہے کیونکہ اس کا کام فوٹو سارے چارجز جو ہے وہ بچ جاتے ہیں اور دنیا میں شہرت ہو جاتی ہے کہ انہیں گندم تقسیم کی ہے آپ اللہ کا شکر ہے ساری دنیا میں شہرت ہو گئی کہ انہوں نے بم تقسیم کیے ہیں بارود تقسیم کیا ہے انہوں نے بات تقسیم کی ہیں اور انہوں نے خوف و راس تقسیم کیا ہے ظلم و ادوان تقسیم کیا ہے جو ٹرانسپورٹیشن چارجز کو بچانے کے لیے وہ مفت دے دیتے ہیں اور انسانوں کی آبادی جب بہت زیادہ ہو گئی تو گلی گلی منع مرغ بک رہے ہیں اور اس نے ڈنمارک میں اور سب دوسرا ملک ہے انہوں نے جو ہے اپنے مرغ سمندر رہتے ہیں کہ کیوں کتنے زیادہ تھے اور نسل کمپنی جو تھی وہ اپنا خوراک کا سامان سمندر میں پھینک رہی پھینک رہی تھی وہ سمندری پولیس بلائی گئی انٹرنیشنل سمندری پولیس تو اسے سمندر کے وسیع ایریا کو جو ہے وہ اس الگ کیا وہاں کھڑی ہوئی جہازوں کی ہم جو بند کرائی اتنے بڑے بڑے پیکٹ انہوں نے گرائے کہ اس سے تلاٹوں آ کر جہازوں کے ڈوبنے کا خطرہ تھا نسلے کمپنی یا نسلے کا دودھ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور آپ بمباری کے لیے چندہ دیتے ہوں گے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کو گرا کیوں رہے ہیں مفت کیوں تقسیم نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا اس سے ہماری مارکیٹ خراب ہو جائے گی ایک بھی کھانے پینے چیزوں کی برتا ہوئی اور آبادی بڑی تو الحمد للہ کہ فاتا حیا ماتا کیا میں نے زمین کو کافی نہیں کیا مردوں اور زندوں کی ضروریات کے لیے ایک رمضان معیشت کو اللہ تعالیٰ بنا کر اسے فارغ ہو گیا وہ زمین میں قیامت تک آنے والے انسانوں کی کھانے پینے لباس آرام علاج سب ضرورتوں کو اس نے دینا ہے چلے آپ کو لطیفے کے سر بس لوں میں صدر میڈیکل کالج کی لائبریری میں گیا تو اپنے آپ کا بھوگیٹ رکھنے کے لیے کسانوں میں پڑھنا تو آرٹیکل پڑھنا تھا جو سرچ ہو رہی ہے میں نے کسانے کو کھولا اس میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں بیکٹیریا کا ایک قطرہ ایک برتن میں لگا کر چھوڑا جائے گا اور وہ سزا کی نائٹروجن لیتے لیتے لیتے لیتے خود پروٹین بنا کر اس برتن کو بھر دے گا جی۔ تو میں دوڑتا ہوا آیا ہمارا جو ڈرچولی کا پروفیسر تھا اس سے میں ملا میں ڈاکٹر صاحب یہ تو آج یہ آرٹیکل آیا ہوا لائبریری میں تو کیا یہ ہو گیا نکاح ہو گیا آپ ٹریکٹر چلانے کی کھیت جوتنے کی بھی ضرورت نہیں اتنی نائٹروجن ہے کہ سارے زمین بھر جائے تو نیوز کی خوراک مجھے کرنے کے قابل یہاں تک انسان پہنچ گیا آپ یہ نظام معیشت جو ہے انسانوں کے لیے کافی بنا دیا گیا لیکن صرف معاشی وسائل ہوں اور انسان کے پاس ایک دوسری چیز ہے جس کو ہدایت کہتے ہیں ہدایت نہ ہو تو یہ غیر معیاری انسان بن کر ان وسائل پر ان چیزوں پر جگڑتا ہے اور اپنی زندگی کو اور دوسرے انسانوں کی زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے پھر یہ اتنی افرتفری پیدا کرتا ہے کہ کتنی افراتفری تفریح جو ہے وہ جانور بھی پیدا نہیں کرتے اس لیے خدا قرآن پاک میں انسانوں کو تجربہ کرنے کا کہا کہ قلوب اللہ کو نہ بیا آئے اللہ بیا آزاد اللہ کو نہ بیا اور قلوب اللہ بیا ہونے کا نام بل مدل جن کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں کہاں سنتے نہیں ہیں وہ تذکرہ کرتے کرتے کہا ہاں، بلکہ یہ جو ہیں چوپائے ہیں بلکہ چوپایا سے بھی بدتر ہے تو پھر انسان کے پاس ہدایت نہیں ہوتی ہے تو یہ چوپایوں سے بدتر ہو جاتا ہے اور اس کے لیے انسان کا خون بہانا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ پانی بہ رہا ہے اور یہودیوں نے اپنی کتاب پروٹوکال میں دوسری تاریخوں میں لکھا ہے کہ انسان فقط یہودی ہیں اور باقی چوپائے ہیں اس کو خاص لفظ دیا اس کے لیے خاص لفظ انہوں نے بولے ہوئے اور کوئی چوپایا کسی کھڑے میں گرا ہوا ملے تو یہودی کے لیے سب سے بڑی خدمت اس کی یہ ہے کہ اس کو مٹی ڈال کر اس کو دفن کر دیں لائے رام بل بغل یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپاوں سے بھی گئے گزرے ہیں اس کے پاس اگر ہدایت نہ ہو تو شام یہاں تک پہنچتا ہے اس لیے البارت کا جو میں نے پڑھی تھی تیسرے نمبر پر جو میں نے پڑھی تھی اسے فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو اپنے زمین پر اتارا اور ہوئے پھر ان سے کہا اما یا ہدن ہدم تم طبی ہدایا خلاقوں کو بلا ہم نہ کہ پھر تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے گی تمہاری رہنمائی ہوا کرے گی جس نے اس ہدایت کی پیروی کی تو اس کی زندگی ایسی کامیاب ہوگی کہ اس پر نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد بدلے ہوں گے موت ہوں گے کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی وسائل ہوں گے یہ ہوں گے وہ ہوں گے باقی اشیاء کا تذکرہ نہیں کیا ساری چیزوں کا خلاصہ یہ نکلا کرتا ہے کہ انسان کو غم اور خوف سے اور دکھ اور پریشانی سے نجات ملے ساری ترقیوں کا سارے وسائل کے جمع کرنے سے انسان حاصل یہ بات کرنا چاہتا ہے تو بشارت ہدایت کو کی پیروی کرنے کے نتیجے میں کہا کہ ان پر غم اور ان پر خوف نہیں ہوگا ایسی کامیاب زندگی ان کو ملے گی آپ وہ کامیاب زندگی ہدایت ملے گی کیسے یہ تو اس کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے کہ اس کے لیے انبیاء آئیں گے وہ ان میں نمت اللہ خلافیہ نظیر کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس میں ہماری طرف سے آگاہ کرنے والا خبردار کرنے والا چوکنا کرنے والا اور گانے والا کوئی نہ آیا عام طور پر لوگ کہتے ہیں کیا سارے پرمر مشرق وسطہ نہیں ہوئے ہندوستان کی ریاست پٹیالہ کے شہر برلاس کے گلبرگہ کے علاقے میں آٹھ پیغمبروں کی قبریں ہیں اور سر زمین کا کوئی ایسا ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر نہ آئے ہوں باہر کا بستی کو آگاہ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ صلاح السلام کا نظام قائم فرمایا اور وہ آئے انہوں نے آ کر محنت جدوجہد کی اور انسانوں کو کامیابی کی طرف موڑا اور یہ انسان جو وسائل کے لیے لڑ جھگڑ کر اپنے آپ کو دوسرے کو تباہ کر رہا ہوتا تھا اور زندگی جہنم بنائے بنایا ہوتا تھا زندگی کو ہر نم بنایا ہوتا تھا ایسے انسانوں کو رہنمائی کر کے اور ان سے معیاری انسان بنا کر ان کی دنیا کی زندگیوں کو جنت کا نمونہ بنایا اس نظام ہدایت میں جو گلے سر سبب ہیں کہ جب مالی کسی بڑے دربار کے لیے پھولوں کی ٹوکری سے جاتا ہے تو اس سارے باغ میں دیکھا ہوتا ہے کہ سب سے اعلیٰ یہ پھول ہے مجھے سب کو رکھتا ہے سب سے اوپر پھول جائے تو اس پھول کو رکھا کرتا ہے اسے گلے سر سبز کہتے ہیں جو پھولوں کی ٹوکری کے سر پر رکھا جائے جب باغ جہاں کے بالی نے کی دیکھا بالی پھولوں کی سب پھولوں میں سے چھانٹ لیا وہ ایک ہی ڈالی پھولوں کی اس گل کا محمد نام ہوا اور روشن اس سے اسلام ہوا اس میں گلے سرسبا جو آئے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج کی دنیا تک اس ہستی اور شخصیت کا چرچا اور تذکرہ ہوتا رہا کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے روح روح ملنے کے بعد جو آنکھیں کھولی تو و اللہ پر نگاہ کی تو وہاں پر انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا پایا ان کو اندازہ ہوا کہ ایک تو اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور ایک کوئی محمد ہے تو اس بات کو زمین پر اتارا گیا اور وہ گڑ کر جاری کر رہے تھے اور ان کی توبہ جب قبول ہونے کا ان کی جب جاری قبول نہیں ہو رہی تھی تو پھر ان کو یاد آیا کہ اب اللہ کے بعد تو میں کسی دوسری کسی نام سے اگر متعارف ہوا ہوں تو نام میں محمد ہے تو آئے ہم اسی کا راستہ دے اللہ کے حضور تو پھر نے کہا کہ یا اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل میری مفر فرمائیں تو جس کی اس آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کا کوئی نام لگے تو اس سے پوچھا کرتا ہے وہ کون ہے کیا تو بھی جانتا ہے اسے تو نے اسے کہاں دیکھا ہے تو نے کیسا پایا اسے تو اللہ تبارہ آدم انسان سے پوچھا کہ تم اسے کیسے پہچانتے ہو کہا جب مجھے آپ نے پیدا کیا تھا تو میں آپ سے محلہ پر دیکھا تھا تو یہ نام میں میں نے دیکھا تھا وہ مایا کہ پیغمبر یہاں ہو زمان ہے تمہاری اولاد میں سے ہوں گے اور اتنے بڑے درجے والے ہیں اور اس بات پر ان کی یہ توبہ قبول ہوئی اور اس کے بعد جتنا زمینی ریکارڈ ہے پہلی کتابوں کا پہلے لٹریچر کا اس میں جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہے اور تذکرہ ہے کیا وہ شیخ علیہ السلام کے صحیفے ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں یا اور پیغمبروں کی کتابیں ہیں سب میں جو ہے آپ کا تذکرہ تذکرہ اور چرچا آیا ہوا ہے تورات کا تورات میں ابھی تک یہ جگہ موجود ہے سیرت النبی نے سیر سلمان رضی رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کیا ہے کہ نبی خداون تور پر چمکا اور پر پر تور چمکا سعیر کوئے سعر پر ظاہر ہوا اور فاران کی چوٹیوں سے دس ہزار قدوسیوں کے لشکر کو لیے ہوئے آشین شریعت کے ساتھ اترا تو جب اسلام کی شریعت ہے جانو کے تو رات نظر ہوئی ہے کوئی سعید جو ہے تو یہ غالب کے ساتھ مخلط ہے اور فاران کی چوٹیاں جو مکہ مکرمہ کے پاس پہاڑی سلسلہ ہے اس کو کوہ فاران سلسلہ ہے کوہ فاران کہتے ہیں اور فتح مکہ کا آپ کا لشکر جو ہے وہ دس ہزار صحابہ کرام کا تھا اور آسین شریف یعنی روشن شریف کے ساتھ یہ اترے باقی آدمی کو تجار پر خاموش ہونا ہوتا ہے دین دین کی بات کرنے والا آدمی جاری رکھنا ہوتا ہے اس لیے آپ پریشان نہ ہوں کیا آپ کا لشکر فتح مکہ کا جو ہے یہ دس ہزار صحابہ اکرام کا ہے اور یہ بات تو رات میں بھی تک لکھی ہوئی ہے اور انجیلی برما باس میں جو ہے تو اس میں تو کوئی دو سو مقامات پر آپ کے آنے کی پیشن گوئی لکھی ہوئی ہے آر ایس سے آگے آئے تو آپ کے ملک کی کہ جس وقت آپ نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہوا آپ کے اشارے سے تو بجال اور مکہ مکان اس کو دیکھا مکم کرنے میں تو انہوں نے کہا ہاں ہو تو گیا اس نے کر تو دیا لیکن یہ کوئی جادو مادو کا اثر ہے ہماری آنکھوں پر سے کوئی جادو کا اثر ڈال دیا ہے لہٰذا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کل دیکھیں گے جب گرد و پیش کے لوگ آئیں گے کوئی قائد کے لوگ بھی آئے تو ہم پر پوچھیں گے کیا انہوں نے بھی دیکھا ہے تو دوسرے دن جب لوگ مکہ مکرم آئے کہ ان کی بہت بڑی مارکیٹ تھی تو ہم نے پوچھا ہم نے کہا ہاں کل بات ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے اور بڑے شریر میں سب سے پہلا مسلمان جو ہے وہ مالابار کا راجا ہے کہ وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ کان دو ٹکڑے ہو گیا تو اس نے اپنے مجمے سے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ یہاں سے مغرب کی طرف اتنی روحانی قوت والا آدمی آیا ہے تو اس نے اس کو دو ٹکڑے کر دیا ہمارے بس راجا نے کہا کہ اگر میں اس کو پاؤں تو میں اس کو مان لوں اس کو میں اس کو تسلیم کروں گا اور یہ ویدوں میں آپ کا تذکرہ موجود ہے ہندوؤں کے ویدوں میں دو حوالے اس کے ہیں ایک حوالہ ہے کہ ایک جگت گرو آئے گا جس کی ڈھائی پیر دن سڑے پیدائش ہوگی اس کی شادی بہت مالدار عورت سے ہوگی اس کی شادی سومنی سے ہوگی تو جگت گرو نے عالمی نبی اس کی پیدائش ڈھائی دن چلے یعنی صبح صادق کے ڈھائی گھنٹے بعد ہوگی حالانکہ آپ کی پیدائش صبح صادق کو ہوئی ہے تو غیر کہتا ہے ڈھائی گھنٹے بعد ہوگی جس بات مکہ کرنا اور صبح صادق ہوتی ہے تو ہندوستان میں صبح صادق کے ڈھائی گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں افغانستان میں ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا ہوتا ہے پاکستان میں دو گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں ہندوستان میں ڈھائی گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں عورس کی شادی بہت مالدار عورت سے ہوگی خدیج القبرا رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کی مالیات کا پچاس فیصد اعصا خلیجت القبرا کا تھا اور پچاس فیصد باقی مکہ کے تاجروں کا اس کو نبی الخاطم میں مداز الرسن گیلانی نے اس بات کو لکھا ہے کتاب ہے نبی الخاطم صرف کی کتاب اور اس کی شادی سومنی سے ہوگی سومنی سنسکرت کا لفظ ہے جس کا عربی میں ترجمہ کریں تو اس کا طرح بنتا ہے عائشہ سومنی سوامی بہت اچھی طرح زندگی گزارنے والی اور دوسرے دوسرا میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں دوسرا یہ آج کے پرانے لوگوں کو پتا ہوگا مہاراجا بکر جی کا گزرا ہے جس کی بکرمی نظام ہے سن سن کا چل رہا ہے جس میں جیٹ ہار سامند بادو اس کا ہے اور بکرمی جو ہے تو آج کل دو ہزار بائیس کے قریب ہے اور یہ بہت بڑا نظر گزرا ہے تو اس کو اپنے مظم سے معلوم کرنا چاہا کہ ہمارے بعد کوئی بہت مبارک آدمی کب آنے والا ہے تو کرتا رہا کرتا رہا اس نے ایک سال دوسرا سال تیسرا سال چوتھا سال پانچویں صدی چھٹی سدی ساتویں سدی پر آیا بکرمی کا تو یہ جگہ اسلام جو گئے سارے ستارے مزرو کے حساب سے بہت زیادہ مبارک حرف میں ہو جائیں گے کیسے مبارک صاف ایسے مبارک گھڑی زمین پر نہیں آئی ہوگی تو اس پر اس نے لکھا ہے کہ اس وقت کسی کی پیدائش ہے تو اس اس میں کے حساب میں ہے کہ ایک آدمی کی پیدائش ہے تو اس نے پھر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ اس نے بھی ایک کتاب لکھی ہے بکر ماجید نے آپ کی پیدائش ہے سات سو سال پہلے یعنی آپ کی پیدائش ہے چھ سو سال پہلے میں لکھا ہے اس کتاب اس کا نام تاریخ تھا ہمیں نکلنگ کی پران ایک قلم کا ٹیکا آپ نے بھی سنا گرد میں بھی چلتا ہے یعنی رسوائی نکلنگ کی یعنی معصوم کی تعریف تو اس میں سے لکھا ہے کہ اس دیش سے پچھن میں اس کی پیدائش ہوگی اور اس کے باپ کا نام جو ہے تو اور پیدائش اس کی ہوگی اور اس اس دیش میں اس زمانے میں دھوش دھاش ہوگی یعنی بہت افراتفری ہوگی اور اس کی پیدائش ہوگی اور وہ نک لنک ہوگا یہ معصوم ہوگا یہ اس کی تاریخ ہے یہ اور بھی بہت تفصیل ہے لیکن اس کو میں کافی سب پہلے مطلب سامنے ہوئی ہے کہ اس میں بلا ہوا ہوں تیسری بہتر تیسری میں آپ تاریخ آپ پڑتا ہوں اس میں لکھا ہوا یہ تو آئی ہے کوئی چار سال پانچ سال پہلے بنارس یونیورسٹی کے پروفیسر کی تحقیق ہے اور وہ اخبارات میں آئی ہے اور نوائے وقت نے اس کو کوٹ کیا ہے اور نوائے وقت کی کوٹنگ کٹنگ میرے پاس میں پڑی ہوئی ہے اس پروفیسر نے لکھا ہے کہ یہ جو عالمی نبی آئے گا تو اس کے باپ کا نام وشنو بگت ہوگا اور ماں کا نام سو ہوگا اور وہ برقی گھوڑے پر سوار ہو کر ساری کائنات کی سیر کرے گا اور اس کے ساتھیوں کے پاس تلواریں نیزے بالے اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو وشنو بھگت جو ہے سنسکرت کا لفظ ہے وشنو اللہ اور بھگت بندہ تو وشنو بھگت کا ترجمہ آدمی اور بنتا ہے عبد اللہ اور سو سنسکرت کا لفظ ہے اس کا معنی ہے امن پائی یورپ اس کا معنی جو ہے عربی اور بنتا ہے آمنا آپ کی والدہ کا نام عبداللہ آپ کے والد صاحب کا نام ہے اور آمنا آپ کی والدہ صاحب کا نام ہے تو یعنی شخصیت ایسی ہے کہ کیا دنیا کا ادب دنیا کی کتابیں اور دنیا کی تاریخیں اور آسمانی کتابیں اور پیغمبر سب جگہ پر چرچا ہے اور سب جگہ پر تذکرہ ہے اس لیے شاید نے کہا کہ آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تمہاری تو یہ شخصیت ہمارے پاس آئی اور جس کے بعد اگلی آج جو میں نے پڑھی جا کر لکڑ مسجد رحمت تمہری سمجھ بل محمد علف ال رحیم کہ یقیناً تمہارے پاس آیا ایک پیغمبر تمہاری جنس کا تمہیں کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف سے اس کو تو بہت کوفت ہوتی ہے اور تمہیں خیر کے پہنچنے کی ان کو بہت بڑا چاہت ہے اور حرص ہے اور یہ تو کفار مسلمان سب کے بارے میں ان بات ہے بل محمد عرف الرحیم امنی تو خاص بیرابانی والے خاص نرمی والے ہیں تو ایسی شخصیت ہے اور آپ جو ہے تو یعنی کتاب پڑھے سیرت سیرت النبی سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ سیرت اور سیرت مصطفیٰ دلی کاندلوی اور نبی نبی رحمت طور سلمان منصور پوری بہت کتابیں سیرت پر سب کو میں گن نہیں سکتا ہوں ایک کتاب کا آخر میں کروں گا یاد رہنا ضروری تو یعنی آپ کا یعنی ہم اور آپ کیا ہوئے وہ یورپ سے کتاب چھایا ہوئی نے کہا میں سو بڑی شخصیات پر میں لکھوں گا تو اس میں سے رکھا کہ وہ یہ نمبرنگ میں سے کروں گا سب سے پہلے وہ ہوگا جس سے سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد تو سو بڑے آدمی جو کتاب ہے اس میں عیسائی ڈے نمبر ایک پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے چھ شخصیت سے سب سے زیادہ دنیا کے انسان متاثر ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ فائدہ اس سے پہنچا ہے تو دوسرے نمبر پر نیوٹن کو رکھا ہے کہ جس کے نیوٹن کے لاز جو ہے تو وہی ساری جدید تحقیقات اور جدید تک اور جدید سائز کی بنیاد نیوٹن ہے آئنسٹائن نہیں ہے نیوٹن ہے جتنی آپ کے موٹر ہیں گاڑیاں چل رہی ہیں سارے کام ہو رہے ہیں اس کی نیوٹن کے لاز ہیں اس سے بس پر چل رہی ہے اور پانچویں نمبر پر کو رکھا ہے تو اسی آیت میں آخر میں آیت میں خدا پاک کہہ رہا ہے انسانوں سے فن تون ایسی شفتوں والے ایسی شان والے پیغمبر سے اگر تم منہ منہ مرتے ہو تو یہ پیغمبر صلی اللہ کو ان لوگوں کو خطاب کر کے کہہ دیجیے تو الحمدی اللہ اللہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اس کے ساتھ کوئی محبوب نہیں اتنا بڑا اس کا مالک ہے تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں میری ضرورت ہے اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم انسانیت کی اور مت مسلم کی کوئی ضرورت نہیں ہماری کوئی محتاجی نہیں ہے ہم اور آپ کو ان کی محتاجی ہیں پھر آپ کی تعلیمات ہیں تعلیمات تو قرآن مرض کی شکل ہمارے پاس ہے جس پندرہ سو سال سے چیلنج دیا ہوا ہے کہ اس کے جواب کی کوئی چیز نہ ہو اور آج تک دنیا کے انسان مسلمانوں کے خلاف لڑے ہیں ان پر بمباریاں کی ہیں سب کچھ کیا ہے لیکن ہمارے اس چیلنج کا جواب نہیں لا سکے کہ کوئی تین آئے تھے کوئی ایک سورج کے مقابلے میں لائے ہوتے ہیں یہ تو اس کا ادبی مقام ہے اس کے جو الفاظ ہیں اس کی جو بندش ہے اس کی جو ترتیب ہے اور باقی اس کا جو علوم ہے معنی علوم ہے وہ تو جو دانشور آدمی ہے اس کو دیکھتا ہے تو اس کو اس کو ایسا ہے کہ سو سال کسی کو یونیورسٹی سو سال سو یونیورسٹیاں کام کریں اور وہ معیشت پر معاشرت پر سیاست پر قانون پر سب پر جو ہے تو وہ ہزار ہزار پی ایچ ڈی نکالیں اور سب کا خلاصہ ہے کتاب بنا کر لائیں تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے یہ یورپ کے اس بات کو کہہ رہے ہیں دو باتیں ایک بات میں یاد کہ میں آپ کو جلدی جلدی کہتا جاؤں پہلے میں ایک بار کہتا کہ میں یورپ کے سفر پر تھا اور میں فرانس گیا تو وہاں پر پروفیسر برگسان ایک فلسفہ کا بہت پروفیسر تھا جس کی عالمی شہرت تھی تو کہتے میں اسے ملنے کے لیے گیا تو وہاں پر وہ برگسان جو تھا یہ پنج میں ایک ٹاقی کی تحقیقاتی کام کر رہا تھا ریئلٹی آف ٹائم اس کا کوئی آرٹیکل تھا وہ لکھ رہا تھا کام کر رہا تھا اس پر تو کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس بیٹھا میں نے اسے کہا کہ زمانے کو برا نہ کہو زمانہ خود خدا ہے تو آپ نے سب کو چھوڑا ہکا پکا رہ کر میری طرف دیکھ رہا ہے اور اس نے کہا آپ نے تو میرے سارے فلسفے اور تحقیق کا جواب ایک جملے میں دے دیا ہے تو انہوں نے کہا یہ میرا جملہ نہیں ہے یہ آج سے تیرہ سو سال پہلے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات ہے ان کا تو بات نہیں تھی تاکہ گار کرنے کے بعد خیال کہ دنیا کا ایک بس کا مانا دکھاؤں گا اور یہ میں ان کو یہ بات دکھاؤں گا اور یہ تیرہ سو سال پہلے جملے میں کہیں ہوئی ہے وہ ہمارا آپ اس بات ضرور سمجھ نہیں سکتے اس اس کو کو میں چھوڑے جاتا ہوں لیکن اللہ اس کے کس سے ابھی ہمارے پاس وہ کتاب ہے اس کی ایک بال نہیں کہا کہ اے مسلمان افغندئی رہا بغل داری کتابیں زندگی اے مسلمان تو کہاں بکھرا پھر رہا ہے تو تو بغل میں زندہ کتاب رکھے ہوئے ہیں چلے بغل میں ایک زندہ کتاب ہے تعلیمات ہیں جن نے ساری دنیا کی تعلیمات کو شکست دی ہے اور سب کو سجوا کر ان پر غالب آئی ہے پھر آپ کی جدوجہد ہے شخصیت تعلیمات کے بعد آپ کی جدوجہد ہے کہ کئی سالہ دور میں جو آپ نے دن رات ایک کر کے خیر خائی کے ساتھ ایک ایک فرد ایک ایک انسان ایک ایک قوم ایک ایک علاقے میں جا کر کام کیا ہے اور ان کو حق کا پیغام پہنچایا ہے کہ دس سالہ وہ سبر آزماد دور ہے جس میں کل انتالیس آدمیوں نے آپ کی بات کو مانا ہے اور اس میں آپ اور آپ کے ساتھیوں پر پتھر برسے ہیں اور زمین پر گسیٹا گیا ہے اور تپ تیر پر لٹایا گیا ہے سینے پر پتھر ڈال رکھے گئے ہیں اور برچے مار کر شہید کیا گیا ہے اور آپ کو جو ہے تو ملک بدل کر کے شاہ ودالت میں قید کیا گیا ہے یہ دس سال میں ساری باتیں گزری ہیں شاہی وطالت کے بارے میں صاحبہ کہتے ہیں تو آج ہم قید تھے نہ کوئی ہم سے خریدتا تھا نہ کوئی ہم کوئی چیز بیچتا تھا نہ کوئی ملتا تھا نہ کوئی بات کرتا تھا کہتے ساری باتوں کو ہم برداشت کر رہے تھے لیکن یعنی جس وقت بھوک کے مارے ہمارے چھوٹے بچے سیکھتے تھے اور بل بناتے تھے تو یہ بات پھر برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے اور ہم فقط اس کلمے کو چھوڑ کر اس انصاف پر انتظام زندگی کو چھوڑ کر ان کی بات کو مانے تو سرداریاں دینے کے لیے تیار تھے لیکن ہم اس بات پر جمے ہوئے تھے اور ایک قربانی دے رہے تھے اور اس بات کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے تو دس سال دور انتالیس سال آئے اور اس میں جو ہے تو آپ طائف گئے ہیں طائف آپ نے ایک مہینہ تبدیل کیے اور مہینے کے بعد جب مخالفت وقت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی یہاں تک آخر میں لوگوں نے کہا کہ اس سے جان نہیں چھوٹتی ہے گلی کوچے کے وہ اور آبارہ لڑکوں کو جو فارغ پھرتے میں جمع کر کے اس پر پتھراؤ کراؤ سنباری کراؤ تاکہ پتھروں سے کی بارش سے بھاگ کر یہ بستی کو چھوڑ کر چلا جائے اور وہ پتھروں کی بارش یہاں پر کی گئی اور یہاں تک کہ بستی سے آپ نکلتے نکلتے نکلتے نکلتے ایسے حال میں آپ نکلے کہ آپ کے خون و سے آپ کے جوتے جو ہے آپ کے پیروں کو چپک گئے تھے چمٹ گئے تھے اور آپ آیا ہے تو قریشیوں کا ایک انگور کا بال تھا وہ آپ کی قوم تھے آپ اس میں داخل ہوئے تو میں دور سے دیکھا انہوں نے کہا آج تو اس کو بہت تکلیف دی گئی ہے ان کو طرف آیا اپنی قوم کا آدمی ہو کر دیکھ کر پھر ان کا غلام تھا داس ان نے کہا داس سے آدمی کو آج بہت تکلیف پہنچائی گئی ہے تو جائے بیٹھ کے آئے یا مور کا ایک خوشہ تباہ میں رکھ کر اس کو دیا تاکہ کھا لے تو آباس غلام جب آیا اس نے اگر کا خوشہ آپ کے سامنے رکھا تو آج میں بسم اللہ رحمان الرحیم جو پڑھا تو اس کو حیرت ہوئی نے کہا کہ عجیب آدمی اس تہذیب کرنا پڑا ہے تو اس کو شوق ہوا آپ سے بات کرنے کا تو آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا کہ میرا نام عباس ہے اور میں بادل کے علاقے نیموا کی بستی کا رہنے والا تو آپ نے کہا اچھا جہاں یونس ابن بتی پہ ربر ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا آپ ان کو کیسے پہچانتے ہیں تو آپ نے فرمایا میرے بھائی ہیں کیسے بھائیوں نے کہا کہ پیغمبر سارے آپس میں بھائی ہوتے ہیں اور وہ یہ پیغمبر تھے اور میں یہ پیغمبر ہوں تو بس اداس اٹھا اور اس نے آپ کے ہاتھوں کو چنا اور آپ کے پیروں کو چنا تو دور سے کرشچر نے کہا کہ چلو اداس تو خراب ہوا تمہارے ہاتھ سے نکلا لیکن اداس نے تو ایک بہت ہی زیادہ اس نے جلال والی شخصیت کو پا لیا تھا جو آپ نے کیے وہ تو آپ کو کتنے کتابوں کو اور اس کے نتیجے میں پھر وہ نظام زندگی وجود میں آیا ہے پھر آخری عنوان میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے جدوجہد کے اثرات دیکھیے اسلام کا بدلا تو آخرت میں جنت ہے دنیا کے بدلے کی جگہ نہیں ہے وہ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نظام جنت کی شکل میں دے گا لیکن دنیا میں کسی تاریخ کسی نظام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو تب کامیاب کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو معاشی آسودگی دے امن و امان دے اور قانون کی عملداری دے تو مائیں اس بات کو دیکھیں کہ آپ کی تاریخ اور آپ کی جدوجہد اور آپ کی تعلیمات اور احترام کو جرم میں آنے کے بعد یہ تین باتیں کیسے حاصل ہوئی ہیں معاشی آسودگی جس کا خیبر فتح ہوا اس کے بعد صبح اکرام کو فاقہ نہیں ہوا اتنا غلہ اتنی ضروریات زندگی تھے کہ اس کے بعد تندرستی نہیں تھی آپ کے گھر میں تندرستی اس لیے ہوتی تھی کہ آپ اپنی ساری چیزیں تقسیم فرما دیتے تھے اور آپ چاہتے نہیں تھے کہ آپ کے گھر میں فراغت ہو اور آپ کے گھر میں خوشحالی ہو اور جس وقت کہ فاروق کے دور میں اتنا مال آیا ہے کہ روپئے گن کر تقسیم نہیں کرتے تھے پیمانے بھر کر دیتے تھے لپیں بھر کر روپئے دیتے تھے گنتے کوئی نہیں تھا کتنا مال جو ہوتا ہے اور عثمان اللہ کے زمانے میں صبح کے وقت آدمی نے ڈورا پیٹ رہا ہوتا تھا اے لوگوں بیت المال کی گردن خراب ہو رہی ہے جلدی نکالو اور اثر کے بعد دوسرا آدمی نے ڈرا بجاتا تھا کہ لوگوں بیت المال کی شہد خراب ہو رہی ہے اس کو نکالو اور انہوں نے اعلان کیا کہ دیکھیں زکات ایک عبادت ہے نماز کی طرح بیت المال میں زکات کا مال رکھنے کی جگہ ہے اور نہ ہمارے پاس وقت ہے ہر ایک آدمی زکات خود نکالے خود تقسیم کرے اتنی معاشی آسودگی آئی ہے اور امن امان حضور صلی اللہ علیہ اقدام بیٹھے آپ نے فرمایا کہ کے ایک سرے کا نام اور دوسرے سرے کا نام لیا کہ وہاں سے وہاں تک ایک عورت جائے گی جب سے لدی ہوئی ہوگی خوبصورت ہوگی جوان ہوگی اور سارے راستے کو کوئی چھوئے گا نہیں کوئی اس کو تکلیف نہیں دے گا تو آپ کے سامنے ایک سعودی بیٹھے یہ ابھی اپنے ہاتم ہاتم تائی کے بیٹھے تو ابھی کہتے ہیں کہ ان کا قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی طے تو کہتے ہیں ہمارا قبیلہ ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا تو جو ٹریک حضور اللہ نے بیان کیا جو راستہ بیان کیا وہ ہمارے قبیلے اور ہمارے گاؤں پر گزرتا میں نے کہا یا اللہ حضور تو فرما رہے ہیں یہ کہا قبیلہ بنی طرح کے لوگ مر جائیں گے کہ عورت کو چھوڑیں گے اور اس پر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے اس کو پریشان نہیں کریں گے اس دور نہیں سنیں گے جب آگے دور فاروقی میں عورت آئی اور گزری اور قبیلہ بنی پر سے گزری لیکن قبیلہ بنی طرح ڈاکوں کا قبیلہ نہیں تھا وہ تو محافظ اور انسانیت کے اونچے معیار کی شخصیات بن گئے ایک نام نمان آیا ہے اور قانون کی عملداری کی طلع نے ایک مقدمہ دار کی عدالت میں یہودی کے بارے میں کہ اس نے میری ذرا چرائی ہے قاضی شرح کاغذ تھے ان میرے ممنی جو آدمی دعویٰ کرتا ہے اس کو دعا دعا پیش کرنے ہوتے ہیں آپ گوا لائیں انہوں نے اپنا غلام کمبر پیش کیا اور اپنا بیٹا امام حسن اللہ نے پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹے کی گواہی جو ہے یہ باپ کے حق میں قبول نہیں ہے تو انہوں نے کہا قاضی صاحب یہ تو نام حسن ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سید شجید بادشاب حصل جنت حسن حسین جنت کے نوجوانوں تو سردار ہے حسن حسین انہوں نے کہا کہ ممین آخرت کی بات ہے دنیا میں آپ گوانا ہے گوانا ہو سکے ان کی طرف سے انہوں نے جو مہارت یوجی سے کہا کہ کے آپ کیسے جو آدمی جس کے پر کیا جا رہا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ نظار نہیں ہے تو اس کو قدم اٹھانی ہوتی ہے باہر مقدمہ خارج ہو گیا یوزی کو دی گئی اور حتلی رضی اللہ باہر نکلے جو باہر نکلا تو یوزی نے کھڑے ہو کر کہا شد اللہ کہ محمد الرسول حضرت علی یہاں ہار گیا مقدمہ لیکن اسلام یہاں مقدمہ جیت گیا اس آدمی نے کہا کہ جو لوگ قانون کے کتنے پابند ہیں اور وہ جو ہے تیری یہ حق کے سوار کس اور کس بات پر ہے تو ہم نے عملداری ہوئی ہے کہ کافر کے ساتھ ابھی مومن کو کھڑا کیا گیا ہے اور کو قاضی نے بیٹھنے کی جگہ نہیں دی ہے اور اس کے خلاف مقدمہ فیصلہ کیا ہے بس آخری بات میں آپ کو سنا کر اس کتاب کا واقعہ سناتا ہوں کہ امرت فاروق عبداللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایران کا شہزادہ کافی کی جنگ کے بعد فرمضان گرفتار کر کے لایا گیا تو رمضان ایسا جنگجو تھا کہ اس نے سات جرنیل صحابہ اکرام کو شہید کیا تھا اور میں فاروق رضی اللہ کی شہادت کا بہت دکھ تھا اس لیے کہ رمضان جب سامنے آئے تو اس زردی میں خدا بھی تلاش ہوتا اس گردوں کو بتا دوں آپ رمضان کو نکالا گیا پیش کرنے کے لیے تو اس کا شاہی لباس اور پتم رہے بج رہے ہیں اور مدینہ منورا کے بچوں نے دیکھا ان کو یہ تجربہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے گئے بچوں یاد تاجیوں میں جاتے ہیں پیچھے آگے پیش کیا گیا تو جب بیٹھا اور مضان تو ہم نے اللہ عنہ اللہ نے ایسا دبدبا نصیب پر مایا تھا کہ ان کے سامنے آنے والے آدمی پر کب کبھی تاری ہوتی تھی کیا جائے دفعہ جامد بنا رہے تھے چھینک ماری تھا جام کا پیشاب نکل گیا ایک طرح بل جی تو جو رمضان آیا تو اس پر کب کبھی تاری ہوگی آج اس کو بٹھایا گیا تو اس کو اندازہ لگا مجھے تب قتل کیا جا رہا پانی پینے کے لیے پانی پانی پانی جب لایا گیا جی۔ تو پھر کہاں پر آیا تو اسے آپ اندر کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ آرام سے پانی پیئے آپ کو پانی پینے سے پہلے قتل نہیں کیا جائے گا لا باس یعنی آپ فکر نہ کریں آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا جب یہ بات آپ نے کی اس پانی نیچے گرا کر نے کہا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے آپ نے کہا کہ اس پانی, کے پینے سے پہلے آپ قتل نہیں کریں گے وہ پانی میں نے گرا دیا بات چل پڑی کہ آیا اس بات کی کیا حیثیت ہے اس کو مانا جائے نہ مانا جائے آپ وعدے کے پابند ہوئے ہیں نہیں ہوئے اس ڈسکشن کی کیا حیثیت تھی اس بات کی کیا حیثیت تھی تو صاحب اکرام صاحب کر صاحب نے آپ اس کو دیا ہے اس کو آپ نے من دے دیا آپ سے قتل نہیں کر سکتے تو ان کی بات آپ نے نہیں مانی میں کہا چلو ایک باہر سے کسی مجلس کوئی کسی اور شادی کو بلا کر لاؤ باہر سے آئے جس کے سامنے یہ نہ ہو اس سے اس واضح کو بیان کر کے یہ پتا چلے چلا کہ رمضان ان کے درمیان کی بات جب ان شادی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی وہ مومین آپ اس آدمی کو قتل نہیں کر سکتے آپ اس کا من دیتے بس ان کے تلوار نیام میں اور مزام نے کہا یہ کیا بات ہو رہی تھی آپس میں تم نے کہا یہ یہ بات ہوئی اور آخر میں یہ فیصلہ سے کہا کہ اچھا تمہارے امیر المومنین سے اوپر بھی کوئی چیز ہے انہوں نے کہا ہاں, ہاں، ہمارے امیر المومن سے اوپر شریعت کا قانون ہے جس کا یہی پابند ہے کہ وہ مزام مسلمان ہوا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد پھر یہ ان کی شورا کا ممبر ہوا ہے اور ایک کراچی کی جاگیر میں اس کو دی ہے اور وہاں سے زندگی گزاری ہے کیسی قانون کی عملداری آئی ہے اب آخری بات جو آپ نے میں نے کہنی تھی وہ یہ تھی کہ میں ایک دفعہ کسی باہر ملک میں تھا تو تباکن وہاں ڈاکٹر مفزا ملک صاحب سے ملاقات ہوگی میری یہ ہمارے تیر بھائی تھے ان لوگوں سے میں بیت بیت کا تھلک کہتے ہیں کہ بیت کا تھلک تھا ان سے تو اس پر اس نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں یہاں مکم کرما میں اسلامیات کا پروفیسر تھا جدہ یونیورسٹی میں اور میرے ساتھ انگریزی کے پروفیسر جو تھے وہ پی ایچ ڈی ایک انگریزی مرد تھا اور ایک عورت تھی یہ پی ایچ ڈی لوگ تھے تو یہ آدمی بڑا اچھا تھا اور میرا دل چاہا کہ میں اس کو اسلام کی تبدیل کرنی ہے مسلمان ہو جائے گا لیکن میں سوچ تھا میں اس کو کیسے تبدیل کروں بڑا دانش پر آدمی ہے ادب کتنا بڑا مار ہے پی ایچ ڈی ادب میں تو کہتے ہیں میں نے سوچا سوچا تھا کہ ایک کتاب ہے محمد جی آئی ڈیل پرافٹ سر کی کتاب ہے یہ آٹھ لیکچر ہیں سیریز ہے مزید رحمۃ اللہ علیہ کے جنہوں نے خطبات مدراس کے نام سرزم ہے مدراس اور محمد جی یہ انگریزی میں اس اس کا ترجمہ ہے کے میں نے اسے کہا کہ یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کی ہے لیکن تو اہل زبان نہیں ہیں آپ اس کو کریکٹ کر دیں تو میں آپ کو کافی سارا معاوضہ دوں گا ایک تو گیا کچھ دنوں کے بعد وہ کتاب بغل میں لیا آیا اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ ڈاکٹر میں یور پروگرام میں نے کہا جی کیا آپ کیا پروگرام میں نے جی اس کے بعد you you not this book to to be by me want make you Muslim کہ تم یہ کتاب مجھ ٹھیک نہیں کروانا چاہتے تم مجھے مسلمان کرنا چاہتے ہو میں یہ جی، مجھے تو نہیں پتا میں تو نہیں کرنا نہیں اسے کہا لیکن یہ ہے کہ now you will have to read this book word by word with me and you will have to explain it to me کہ آپ دس پلاس کتاب کو جو ہے تو پڑھیں گے اور مجھے تشریح کر کے بتائیں گے کہتے ہیں میں نے وہ اسی سطح کی کتاب ہے جب کتاب ختم کی تو اسے کہا بےٹا تھا مقصودہ آئی نئے ڈیٹیکس کا پرست میں کام کرنے کو تیار گھر پر گیا تو بیوی سے کہا میں نے اسے کہا کہ جی، بیوی میرے راستے میں رکاوٹ ہے میں نے کہا کہ سر کیا ہمارے گھر ہمارے گھر دعوت کریں اپنے گھر ہماری دعوت کریں میں آؤں گا میری بیٹی کو انگریزی آتی ہے تو آپ کی بیوی سے بات کرے گی تو کہتے جا کر اپنی بیوی سے کہا تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس مقصدہ کو ہمارے گھر میں نہیں آنے دیں گے سے میں نے کہا چلو یار ہمارے ہماری تمہاری ہے یہاں جاؤ اور یہاں بات کر لیں گے تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہم اس کے گھر بھی نہیں جائیں گے کہ نے اس کی بیوی سے استعفی دلوایا اور واپس چلے گی کہیں مسلمان نہ ہو جائے کیا اسے جانے کے چار مہینے بعد مجھے خط ملا اور لکھا ہوا تھا بات میں سوچا I have accept Islam but I have to have one sacrifice separation of my wife لاہم نے میں نے کو قبول کر لیا اور اس کے لیے مجھے قربانی دینا پڑی اور قربانی یہ تھی کہ میری بیوی مجھ سے لاد ہوگی تو آج بھی اس سیرت میں وہ تاثیر ہے کہ وہ کافر کے سامنے بھی آئے تو اس کی عقل کو جھنجھوڑ دیتیل کے جنجھوڑنے کے بعد اس کو اپیل کرتی ہے کہ اس کے بعد میرا کیا فیصلہ ہے اس کے بعد اگر انسان اپنے کفر پر باقی رہتا ہے تو نفس کے مزوں کے لیے باقی رہتا ہے ورنہ حق اور پر بازی ہو جاتا ہے اب ایک بات مجھے اور یاد آ گئی ہے میں آپ سے کہہ دوں جنوبی افریقہ میں تھا کہا تھا ایک ڈاکٹر صاحب تھا اس کے کر ہماری بات سے سنتا تھا تو کچھ دنوں کے بعد اس نے ہمارے پاکستانی ڈاکٹر سے کہا انہوں نے کہا کہ میں تو اسلام کا مجھے بہت پسند آ گیا ہے مگر نے مزاحم کہا کیا پردیش please don't call me Christian rather you call me Chrislam half Christian half Muslim Christian ہوں زیادہ مسلمان میں خیر جی انہوں نے کہا کہ پھر سے کہا کہ دیکھو کیا یو وانٹ اچھا اسلام بٹ وٹ اباؤٹ لائکر کہ میں تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن شراب اور عورتوں کے بارے میں کیا ہوگا یعنی میں قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن بدکاری اور شراب کو نہیں چھوڑ سکتا اس مزے کے لیے میں نے کفر کو لیا ہوا ہے تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میری طرف سے تو پیغام دو کہ ہم آپ سے فقط دو چیزیں چاہتے ہیں ایک آپ کلمہ پڑھ لیں ایک آپ نماز شروع کر لیں باقی چیزیں پھر ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا تو آج جو آدمی کفر کو لیے ہوئے اور اسلام نہیں قبول کر رہا تو وہ اس چسکے نفس کی خواہش اور ذائقے کے لیے نہیں کر رہا جس میں وہ پھنسا ہوا ہے چلو بات سے بات نکلتی ہے بہت آخری بات میں کیا کرتا ہوں ہمارے جو پاکستانی ڈاکٹر صاحب وہاں ہیں ان کے اسپتالوں کے سیکرٹری ڈاکٹر جنرل ہیں کہتے ہیں کانفرنس ہم نے کی how to stop AIDS AIDS کی بیماری نہیں آئی ہے جو سے پھیلتی تب ہم میں سجیشن کی کی جب کہتے جب ساری میٹنگ اینڈ پہ پہنچی تو کہتے ہیں میں نے کھڑا کر کہا کہ is it not written in the Bible the sex before no marriage is a sin کیا یہ انجیل میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ جن جی خواہش تو سیکس کو شادی سے پہلے جو ہے تو اس میں مبتلا ہونا یہ گناہ ہے تو کہتے جب میں نے بات کی پوری میٹنگ پر سناٹا تازی ہوا اور کوئی عیسائی جواب نہیں دے سکا اور میٹنگ ختم ہو گئی تو کیا جی، پر میٹنگ ختم ہوئی تو کہتے ہیں پھر جب چائے پر ہم آئے تو پھر میں نے ان کا جو بہت سینئر آدمی تھا اس سے میں نے کہا کہ سر جو میں نے بات کہی تھی اس میں میٹنگ میں تو کیا وہ آپ کے ایڈ کے مسئلے کا حل نہیں ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک حل تو وہ ہے لیکن اس پر عمل کون کرے گا ٹھیک ہے تو آج بھی جو سیرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عالم انسانیت کے لیے اپنا مان صلاح آشتی اور کامیابی کا کامانی اور غمر دکھا اور خوف اور غمر دکھوں کے ختم ہونے کا اور جو ہے کامیابی کی طرف کامیابی کی طرف آنے کا اعتراض ہے لیکن یہ ہے کہ اس اس, اس, اس کے ماننے والا جو ہے وہ اپنی معیاری شخصیت دکھا نہیں رہا تو اس کی طرف لوگ آئے اقبال کا شہر ہے گلائی وفائے جفا جفان منا کہ حرم کو اہل حرم سے ہے کسی بت کا دے میں بیان کروں تو ہر تو سنم بھی کہہ دے ہری ہری وہ فداری جو اہل حرم یعنی مسلمان جو ہیں وہ جفا یعنی وہ ظلم جو ہے ہداری کی شکل میں یہ حرم کے ساتھ کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں اس